میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں مدنی چینل پر ہونے والے قوم جنات نامی سلسلے کے ذریعے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ سلسلہ الحمد بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور واقعی مطلب ہے کہ قوم جنات سے متعلق معلومات کا شوق چاہے چھوٹا ہو بڑا بچہ بوڑھا عورت مرد سبھی اس کو پسند کرتے ہیں اور اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد شروع میں بھی بتایا گیا کہ فی زمانہ قوم جنات سے متعلق دینی ماحول سے دوری کے باعث لوگ اس کی معلومات سے محروم ہیں اور اگر کوئی ذریعہ ہے بھی تو وہ رسائل رسائل یا مختلف قسم کی ڈراؤنی کہانیاں اس کے ذریعے جنات کے متعلق معلومات کی جاتی ہے اور وہاں پر زیادہ تر اس کو ایک خوفناک مخلوق کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے اس طرح سے لوگ اکثر خوفزدہ رہتے ہیں اور ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے معذ اللہ جو کہ جنات کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے اور اس کو انسان کا وہم قرار دیتا ہے جبکہ قرآن و حدیث سے جنات کے وجود کا ثبوت ہے تو جو اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے تو اس سے اس سلسلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ کتنا اہم ہے تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز آپ کی خدمت میں جنات کی کتنی عمریں ہوتی ہیں اور جنات کی موت کون جنات کی روح کون قبض کرتا ہے اس کے لیے کون مقرر ہے اسی طرح ان کی وفات سے متعلق اور انشاءاللہ ایک پانچ سو سالہ عامل جن کا پرسرار واقعہ بھی ان شاء پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پوری توجہ کے ساتھ آپ بغیر ڈرے ڈرے بغیر اسے اطمینان سے اس میں شامل رہیے ان شاء اللہ بہت زیادہ آپ کو لطف آئے گا الحبیب محمد نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے وقت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 سال اوسطن عمر ہوتی ہے بڑھ بھی جائے تو بھائی نوے لے لیں کوئی زیادہ سو سوا سو لیکن اتنی عمر آج کل نہیں ہو پاتی تو جنات کی عمریں جو ہے وہ کافی طویل ہوتی ہے اس سے متعلق چند روایت سماعت فرمائیے حافظ ابن حجر افقلانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ صحابی جن حضرت سیدنا عثمان بن صالح رضی اللہ تعالیٰ کا دو سو انیس ہجری میں انتقال ہوا حضرت عیسیٰ بن ابو عیسیٰ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ حجاج بن حجاج بن یوسف کو یہ خبر پہنچی کہ سرزمین چین میں ایک مکان ایسا ہے کہ اگر لوگ راستہ بھول جائیں تو یہ آواز سنتے ہیں یعنی آواز آتی ہے کہ راستہ ادھر ہے لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا اس نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور تاکید کی کہ جان بوجھ کر راستہ بھٹک جانا پھر جب تمہیں یہ آواز سنائی دے تو تم ان پر دھاوا بول دینا اور دیکھنا کہ یہ کون لوگ ہیں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور جب انہیں آواز سنائی دی تو حملہ کر دیا تو آواز دوبارہ اس طرح سے آئی کہ تم لوگ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے حجاج کے آدمی نے پوچھا تم لوگ یہاں کتنے عرصے سے ہو ان لوگوں نے بتایا ہم سالوں کا شمار نہیں کرتے البتہ یہ معلوم ہے کہ ملک چین آٹھ مرتبہ ویران ہوا اور آٹھ مرتبہ آباد ہوا ہم اس وقت سے جگہ آباد ہیں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ان کی سینکڑوں سال عمر ہوگی تو میرے میٹھے میٹھے اس بھائیوں یہ اس طرح مطلب ہے کہ ان کی طویل عمریں ہوتی ہیں اور اس میں میں نے عرض کی تھی کہ اس میں مختلف اقسام کے جنات ہوتے ہیں اور جو آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ فلاں پر جنات کا اثر ہو گیا فلاں پر جنات ظاہر ہوتا ہے تو جنات کے مسلط ہونے میں چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں مثلا کسی پر جن ظاہر ہوا تو اس جن کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جن جس پر جو جن ظاہر ہوا یا تو وہ مثال شخص کہیں سے گزر رہا ہے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے رہنے کی جگہیں یہ کچرا کوڑی بھی ہوتی ہیں درختوں پر بھی رہتے ہیں بلکہ درختوں پر تو ان کے خاندان کے خاندان آباد ہوتے ہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوا کئی گھروں میں درخت ہوتے ہیں تو وہ کٹواتے ہوئے سوچتے ہیں تو شرم اس کی اجازت ہے کٹوانے کی لیکن یہ حقیقت ہے کہ درخت جو ہوتے ہیں پرانے بالخصوص اس پر نہ صرف ایک جن بلکہ جنات کے خاندان کے خاندان آباد ہوتے ہیں جیسے میں نے پچھلے ٹیسٹ کے اندر یہ بھی عرض کی تھی کہ وہ واقعہ کہ وہ آم کے باغ والا کہ وہ آم کے باغ میں وہ بچہ چڑھا اور اس پر مطلب جنات کا کوئی بچہ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پاؤں رکھ دیا تو اس نے اس پر اس کو تکلیف دینا شروع کر دی تھی تو اس طرح مطلب ہے کہ جنات اس انداز سے بھی مسلط ہوتے ہیں کہ کہیں سے گزر رہے ہیں یا ہم نے ان کے اوپر کوئی تکلیف پہنچائی تو وہ ہو گئے یا پھر مطلب ہے کسی وجہ سے وہ پسند آ گئے ان کو تو ان پر مسلط ہو گئے اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ جنات یا تو خود ہی مسلط ہوتے ہیں یا پھر دشمنی کی بنا پر عملیات کے ذریعے بھی جنات بھیجے جاتے ہیں تو عملیات کے ذریعے جو جنات بھیجے جاتے ہیں وہ بڑا آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے ایک جن اگر جو اپنے طور پر مسلط ہوا تو اگر کوئی سنتوں کا عامل اور کوئی صحیح عامل اگر اس کو ڈیل کرتا ہے اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جن بآسانی بھاگ جائے گا کہ اس پر اس کو پتا ہے کہ مجھ پر یہ عملیات کے ذریعے تکلیف پہنچائے گا تو جن بھاگ جاتا ہے لیکن اگر وہ مسلط کیا گیا ہے تو وہ چونکہ عملیات کے زیر اثر ہوتا ہے وہ جن جو مسلط ہوتا ہے عملیات کے ذریعے وہ دوسرے عامل کے عملیات کے زیر اثر ہوتا ہے اس وجہ سے اگر وہ وہاں نہیں جاتا تو عملیات کے ذریعے وہ عامل اس کو مار سکتا ہے جلا سکتا ہے اس وجہ سے اس کو بھگانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر عامل استوار کرتا تو وہ کہتا ہے یہاں جان جائے یا پیچھے جان جائے مجھے تو دونوں طرح سے جان سے جانا ہے تو وہ جن ذرا بڑا مشکل سے ترکیب بناتا ہے تو اس طرح کا ایک انشاءاللہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک جن جو مسلط کیا گیا اور کس طرح اس سے نجات ملی اور اس کی موجودگی میں کیا کیا معاملات ہوئے اور نیک ماحول سے مدنی ماحول سے وابستگی کی کیا کیا برکتیں ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیے آپ بابل اسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد کے مقیم اسلامی بھائی کے حلفیہ تحریر کا کچھ اس طرح بیان ہے میرے دو بھائیوں کی شادی دو ہزار ایک میں اپنے تایا جان کے بیٹیوں اور ہماری اکلوتی بہن کی شادی تایا کے بیٹے سے طے کر دی گئی دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں لیکن شادی سے تقریباً تین ماہ قبل تایا کی دونوں بیٹیوں نے اچانک بغیر کوئی وجہ بتائے شادی سے انکار کر دیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے گھر میں شادی تیار ہو اور بیٹیاں انکار کرتے کہ ہم شادیاں نہیں کرتی اور بغیر کسی وجہ کے تو کتنا ٹینشن ہو گیا ہوگا ان کے اس طرح انکار کرنے پہ سب حیران دے گئے اور انہوں نے دعائیں بھی کروائی اور اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری دعوت برکات العالیہ کا عطا کردہ شجرہ شریف شجرہ اتاریہ جس کو کہتے ہیں جس میں کم و بیش باون کے قریب ابراد و وظائف ہیں اس شجرے میں سے جو ابراد و وظائف پڑھنے کی انہیں اجازت ہے جو امیر اہل سنت کے ذریعے یا تو مرید ہوتے ہیں یا طالب تو انہوں نے اس کے شجرے کے ابراد و وظائف پڑھے تو الحمدللہ اس کی برکت سے وہ خود ہی شادی کے لیے راضی ہو گئی اب شادی والے دن وہ بتاتے کہ میری بھابھی یعنی میری تایاز بہن کے اچانک ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گئی اب جیسے تیسے اسے ہوش میں لایا اور رخصتی کر دی پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یعنی حالت ایسی ہوتی تھی کہ آٹھ آٹھ افراد بھی مل کر قابو کرنے کی کوشش کرتے نا تو قابو میں نہیں آتی تھی اور کافی رقم بھی خرچ کی اور مطلب ہے کہ عاملین سے انہوں نے اپنے طور پہ رابطہ کیا تو اکثر عامل تو علاج کرنے سے منع کر دیتے کہ علاج کرنے کی صورت میں ہماری جان کو خطرہ ہے یہ کوئی بہت خطرناک معاملہ ہے اور ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے بلکہ ہم تو حیران ہیں کہ تم لوگ اب تک کیسے بچے ہوئے ہو لگتا ہے تم کسی پیرے کامل سے مرید ہو جس کی نظر نے تمہیں بچا رکھا ہے ورنہ یہ تو اتنا خطرناک مطلب ہے کہ تم پر معاملہ مسلط ہے کہ یہ تمہاری جان کیسے بچ رہی ہے ہمیں خود حیرت ہے اسی طرح مطلب ہے کہ سلسلہ تقریباً چار سال تک اسی طرح چلتا رہا چار سال اس طرح گزر گئے اور جیسے تیسے وہ کر کے ایک دن دونوں کی طبیعت ایسی بگڑی کہ انہوں نے کھانا پینا بند کر دیا بولنا بند کر دیا اور تقریباً اسی حالت میں بہتر گھنٹے گزر گئے بالکل بےہوشی کی حالت میں نہ بات چیت نہ کچھ اب سارے گھر والے پریشان تھے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ کیا کریں تو خوش قسمتی سے امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے الحاد مولانا ابو اسید احمد عبید الرضا تاری المدنی سے فون پر رابطہ ہو گیا ان کے جو گھر کے افراد تھے انہوں نے رابطہ کیا آپ نے فرمایا کہ گھبرائے نہیں آپ چھبیس منٹ بعد ان کو پانی پلائیں اور انشاءاللہ یہ پی لیں گے میں یہاں سے انشاءاللہ اللہ کوشش کرتا ہوں کچھ عمل کرنے کی وہ کہتے ہماری نظریں گھڑی پر جم گئی ہمیں تو یقین تھا کہ جب ایک ولی کامل کے شہزادے نے فرما دیا چھبیس منٹ بعد ہوش میں آ جائے گی تو ہمارا یقین تھا کہ یہ انشاءاللہ ضرور ہوش میں آئیں گی ہم گھڑی پر نظر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایک منٹ بس دیکھ رہے تھے کہ گزرے ٹھیک الحمد للہ چھبیس منٹ بعد دونوں کو ہوش آ گیا اور انہوں نے پانی مانگا پھر کھانا بھی کھایا اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمیں جب کچھ ایسے مطلب عملیات کے زیر اثر آنے والی بلاؤں نے ہمیں پکڑا ہوا تھا اور جب یہ شہزاد حضور نے وہاں سے عملیات کیے یا دعا کی جو بھی ترکیب کی الحمد تو ہمیں دو بلائیں تھیں جو ہنس ہنس کے کہا کہ لگا لگا کر ہمیں اذیت دے رہی تھی مگر توجہ مرشد کی برکت سے ٹھیک چھبیس منٹ بعد ان کے جسم گلے گلے شڑنے شروع ہو گئے گلنے لگے سڑنے لگے اور ان سے پیپ بہنے لگی ان میں سے ایک بلا نے جس کے لمبے لمبے کالے خوفناک بال اور بڑے بڑے پیلے دانت اور لمبے لمبے ناخن تھے اپنے گندے ہاتھوں سے ہمارے دلوں کو پکڑ رکھا تھا گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی دوسری بلا نے بھی بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی گر گئی وہ بڑی بے بسی کے عالم میں التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو اب نہیں آؤں گی یعنی کہ ان کو ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان بلاؤں کو کنہوں نے پکڑا ہوا ہے لیکن یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جن کو تکلیف دے رہی ہے اور یہ بلائیں بھاگنے پر مجبور ہو رہی ہیں الحمد للہ ہماری طبیعت بہتر ہوگی اور اس طرح مطلب ہے کہ ہم رابطہ رکھتے رہے دیگر عاملین سب نے معاملہ چھوڑ دیا جب یہاں آئے تو معاملہ بہتر ہونے لگا لیکن طبیعت بگڑتی تھی پھر صحیح ہو جاتی پھر دوبارہ بگڑ جاتی آخر پریشان ہونے کے بعد مجبور ہو کر ایک دن ہم نے سوچا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ اب تو باب المدینہ کراچی چلتے ہیں اپنے پیر و مرشید کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ملاقات کا اعلان ہوا تھا تو ملاقات وغیرہ ہو رہی تھی تو ملاقات بھی کریں گے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کچھ عرض بھی کر دیں گے اب جیسے ہی وہ کہتے ہیں ہم گھر سے روانہ ہونے لگے تو بہن اور بھابھی کی طبیعت مزید بگڑنا شروع ہو گئی میری بہن تکلیف میں نظر آ رہی تھی اور اصرار کر رہی تھی کہ آپ وہاں ملاقات کے لیے مت جائیں مگر ہم سنی انسنی کرتے ہوئے نکل آئے کہ بس ہمیں جانا ہے باد صحت جب صحت ملی نا تو بہن نے بتایا کہ جس وقت آپ لوگ امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے نکل رہے تھے اس وقت وہ عامل جن جو اپنے آپ کو کہتا تھا میری اس کا دعویٰ تھا کہ میری پانچ سو سال عمر ہے اور میں خود عامل ہوں وہ جن جو ان تمام شیطانی قوتوں کا سردار تھا جو وقتاً فوقتاً ہمیں تنگ کر رہی تھی خود ظاہر ہو گیا تھا وہ عامل جن جو تھا وہ ظاہر نہیں ہوتا تھا دیگر بلائیں وغیرہ آتی تھی اور وہ مطلب ایک طرح سے ان کا سردار تھا وہ ڈیل کر رہا تھا تو وہ خود بھی ظاہر ہوا اور شدید پریشانی کے عالم میں ظاہر ہوا اور کہنے لگا کہ اپنے بھائیوں کو روکو ہم سب چلے جائیں گے اور یہ بتا دوں اگر نہیں وہ نہیں روکے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے ختم کر دیں گے اس طرح دھمکیاں بھی دے رہے تھے خیر وہ اسلامی بھائی کہتے جب ہم ابھی رہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو قطار تو بہت لمبی قطار لگی ہوئی تھی اب ہم نے سوچا کہ ہمیں پوری تفصیل بتانی ہے اور کیسے اپنے دل کی ڈھارس کیسے ہوگی وہ کہتے ہیں جب ہم لائن میں پہنچے تو بس وہ سلام دعا کی اور حضور ہمارے گھر میں پریشانی دعا کر بھی کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ قطار کتار بہت لمبی تھی اور مطلب ہے کہ وقت کم تھا بس وہ ملاقات کر کے اتنا عرض کیا اور ہم ہمیں آگے بڑھنا پڑا کیونکہ پیچھے اسلامی آ رہے تھے ہمارے ذہن میں دل میں بھی یار ہماری بات بھی پوری نہیں کر سکے لیکن الحمد للہ چونکہ ایک بدی کامل کی بارگاہ میں حاضری تھی تو مطلب ہے کہ وہ تھوڑا کہنا بھی کافی ہوتا ہے تو وہ جیسے ہی باہر نکلے ملاقات کے بعد قطار سے تو حیدرآباد سے فوراً موبائل پر فون آیا انہیں کہ دونوں بہنوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے ایسا لگتا بھی نہیں بچیں گی بالکل مطلب ہے کہ ان کی حالت خراب ہے فوراً لوٹاؤ اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں ان کو بلا لو یہ ہماری جان لے لیں گے اب تو مطلب یہ بڑے پریشان ہوئے لیکن ہمت کر کے آخرکار وہ فون بند کر دیا انہوں نے کرتے رہے بعد میں جب ان کی بہن کو افاقہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ آپ ہمیں تمام جتنے بھائی آپ گئے تھے نا افراد ہمیں حیدرآباد میں رہتے ہوئے آپ تمام قطار میں نظر آ رہے تھے اور پانچ سو سالہ جو عامر دعویٰ کرتا تھا وہ اپنے قبیلے کے ساتھ موجود تھا اور انتہائی پریشانی اور گھبرائے ہوئے عالم میں تھا اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اس طرح جو انہوں نے سنا کہ بھاگ سے لوگ ہم سب مارے جائیں گے ہم نے بہت غلط جگہ ہاتھ ڈال دیا ہے اور مطلب جتنا جلدی نکل جاؤ امیر عالیہ سنت نے وہاں پر ملاقات وغیرہ کرنے کے بعد ان کو تسلی دی تھی اب انہوں نے مطلب کیا کیا کہ امیر علیہ سنو کو ایک تھیلی دی کہ اس میں دم کر دیجئے وہ تھیلی میں دم کروا کر تھیلی لپیٹ کر وہ وہاں سے چل دیے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دم کی ہوئی تھیلی لے کر باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد روانہ ہو رہے تھے تو فون پر بتایا گیا کہ حیدرآباد میں دونوں مریضیں بہت گھبرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ان کو روکو اور یہاں مت آنے دینا ورنہ یہ خوفناک جنات ہمیں مار دیں گے خیر جب ہم گھر پہنچے اور تھیلی کو کھول کر آدھی پھونک ایک مریضہ اور آدھی دوسری مریض پر چھوڑی تو دونوں مریضوں کا کہنا ہے کہ ہمارا دماغ ایک لمحے کے لیے جیسے سن سا ہو گیا اور ایک خوشگوار خوشگوار خوشبو پھیلی جس کا سرور دل میں محسوس ہوا اس کے بعد دونوں مریضوں کو دم کیا ہوا پانی پلاتے رہے اور تعویذات اختاریاں بھی استعمال کرواتے رہے بالآخر ہمارا وہ مسئلہ جس کے حل کے لیے تمام عامروں نے معذرت کر لی تھی اور ہم تقریباً مایوس ہو چکے تھے الحمد زمانے کے ولی کامل شیخ طریقہ امیر اہل سنت کی نگاہ کرم سے اور تاریہ کی برکت سے ہمارے وہ مسائل حل ہو گئے اور ہمیں اس آفت سے نجات مل گئی الحمد اب ان دونوں کی طبیعت بالکل صحیح ہے اور تاج ہمیں تحریر اس واقعے کا مجھے دو سال ہو چکے ہیں یہ تحریر کے مطابق ہے اچھا ہمارے ان کا کہنا ہے یہ واقعی قابل غور بات جنہوں نے جس نے ان پر عملیات کیے تو اس کے متعلق سنیے آپ کہ ہمارے ایک عزیز جو خود بھی عامل ہے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز جو خود بھی عامل ہے اور انہوں نے بھی معذرت کر لی تھی کہ ہم نہیں کر سکتے اور یہ کہا تھا کہ جن بزرگوں سے علاج کروایا ہے آپ لوگوں نے وہ ہے بہت روحانی طور پر طاقتور اور جس عامل نے آپ کے خلاف کام کیا تھا وہ غیر مسلم تھا میں اس کو جانتا ہوں اس نے کہا میں اس کو جانتا ہوں وہ غیر مسلم تھا جو اپنی شیطانی قوت جادو اور کالے علم وغیرہ کی مہارت میں بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے اتنا پاورفل ہے لاکھوں روپے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے املیات کے لیے لیتا ہے وہ اس کے گھر کے باہر گاہکوں کی کاروں کا بھی تانتا بنا رہتا ہے اتنا پاورفل مطلب وہ کالے ان کا ماہر تھا لیکن اس کا دیکھیں انجام کیا ہوا تو وہ عامل بتا رہے تھے کہ آپ کے پیر و کے طفیل اب اس عامل کے گندے عمل کرنے کی شیطانی طاقت چھن چکی ہے اور وہ شدید بیمار ہو چکا ہے اس کا کہنا ہے کہ میں نے بس ایک مجھے معلومات نہیں تھی میں نے کر دیا لیکن شاید میرے پہ ایسا وار ہوا ہے کہ میرے پاس تین گندی طاقتور چیزیں تھیں جو مجھ سے چھین گئی اب وہ عامل سخت پریشان ہے اس کا کہنا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ کن لوگوں کا معاملہ ہے ورنہ میں کبھی اس کام میں ہاتھ نہ ڈالتا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو مجھے مدنی چینل پر قوم جنات نامی سلسلے میں سن رہے ہیں غور کریں کہ مصیبتیں تو آتی ہیں چاہے وہ جنات کی صورت میں ہو چاہے بیماری کی صورت میں ہو کوئی بھی پریشانی ہو پریشانیاں کو تو آپ کو پتا ہے سلسلہ رہتا ہے ہر گھر مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں جنات کا معاملہ نہیں تو سارا ناچاتیاں ہوں گی ناچاتیاں نہیں ہوں گی تو کوئی بچہ بیمار رہتا ہوگا کسی کو نظر لگ جاتی ہوگی چلے یہ نہیں ہے تو تنگ دستی کا معاملہ کس گھر میں نہیں ہے ہر گھر میں تنگ دستی کے معاملات ہوتے ہیں تو ان تمام پریشانیوں میں آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا تھا کہ وہ ایک مدنی ماحول سے وابستہ تھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی برکت سے ان کا ایک بات اور یہ خاص تھی کہ ان تمام پریشانیوں انہوں نے مدنی کام نہیں چھوڑے اسی طرح الحمدللہ وہ نمازیں پڑھتے تھے اسی طرح الحمد رب العالمین وہ دعوت اسلامی کی سنت و پر اجتماع میں شرکت کرتے رہے مدنی قاتلوں کے مسافر بنتے رہے اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا جانا یہ جو یعنی یہ کتنا قیمتی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی قافلوں میں سفر ہے جو بھی نیکی کا معاملہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو تو اس کے کام کے حل کے لیے اسباب پیدا ہوتے جاتے ہیں جیسے ان کے اسباب بنتے چلے گئے اسی طرح میٹھے میٹھے سر طرح بھائی جو مدنی قافلوں میں سفر کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ کے علاقے میں سب امامہ پہنے ہوئے آشیقان رسول آپ کو دعوت پیش کرتے ہوں گے کبھی کہتے ہوں گے درس میں بیٹھی ہے مسجد میں کبھی کہتے ہوں گے مدرسۃ المدینہ بالغان میں تشریف لائیے تو یہ مطلب ہمارے مسائل کا حال ہمیں پیش کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی ان کی والدہ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا اب جب آپریشن ہوا تو ڈاکٹر سے غلطی ہوئی اور آپریشن غلط ہو گیا مائنر آپریشن تھا چھوٹا لیکن وہ بس غلطی کی وجہ سے ان کی والدہ کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی بےچاروں اب بےچاری ان کی والدہ اندھی ہو گئی اب وہ مطلب ہے کہ مسجد میں آئے تو وہاں کوئی دعوت اسلامی کے مبلک موجود تھے انہوں نے کی ملاقات اور سلام دعا کے بعد کہا کہ ہمارے یہاں مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے آشیقان رسول کے ساتھ آپ بھی سفر کیجیے وہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ ناراض ہو کہ آپ کو کسی پریشانی بھی دیکھا کریں آپ بس یہی کہتے رہتے ہیں درس میں بیٹھیے اجتماع میں چلیے دعوت اسلامی کا اور کوئی کام ہے مبلک نے پیار سے کہا کہ کیا وہ خیریت تو بتایا اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے میری والدہ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے گھر میں رونا پیٹنا مچا ہوا ہے آپ کے تو قافلے میں چلو تو ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر سننے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی سوچ رہے ہو کہ باقی بات تو صحیح ہے ایک آدمی اتنا پریشان ہے تو اس وقت تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے آپ غور کیجئے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین عشق رسول جو ہے یہ آپ کو جو اس طرح کی دعوت پیش کرتے ہیں یہ آپ کے وہ مسائل جو آپ لاکھ کوشش کے باوجود حل نہیں کر پا رہے اس کو حل کرنے کا آپ کو یہ ذریعہ بتاتے ہیں دیکھیے کہ ان اسلامی کو پھر ذہن بنایا کہ دیکھیے آپ مطلب ڈاکٹر کو دکھائیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر امریکہ لے جاؤ گے تب بھی علاج نہیں ہے اب میں کیا کروں تو ٹھیک ہے ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ علاج نہیں ہے تو ایسا تھوڑی اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے الگ بات ہے کہ ڈاکٹر تک نہ پہنچاؤ اب تو پھر سفر کرنا چاہیے مدنی قافلے میں سفر کیجیے راہ خدا کا سفر ہوگا اس میں دعائیں کیجیے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمانے والا ہے تو کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آئی میرے اور وہ مطلب ہے کہ گھر والوں سے اجازت لی اور اجازت لے کر مدنی قافلے میں سفر پر چلے گئے جب مدنی قافلے میں سفر کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جب مدنی قافلے سے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری والدہ کی دونوں آنکھوں کی روشنی آ چکی ہے الحمد دیکھا آپ نے تو یہ مطلب جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی کاموں کی آپ کو دعوت ملتی ہے اس کو معمولی مت سمجھا کریں دینے دعوت دینے والے کو ایک دم ٹال کر نکل جانا یہ بہت آسان ہے لیکن یہ ہمارے خیر خواہ ہیں کہ جو ہمیں ہمارے مسائل کا حقیقت میں حل بتاتے ہیں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو آئندہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت جہاں جہاں سنت بڑے اجتماع ہوتے ہیں درس و بیان ہوتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب بنے کسی کسی نہ کسی نہ کسی انداز سے آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کا ایک دعائیں بھی کروں گا اور انشاءاللہ علم دین سیکھنے کی کوشش بھی کروں گا ان شاء اللہ الحبیب تو میٹھی میٹھی سمے بتانا مقصود یہ تھا کہ جیسے جنات کے متعلق بتایا اچھا جنات کے متعلق آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا جنات کو بھی اگر یہ یہاں پر کوئی گناہ کے کام کریں گے کسی کو تکلیف دیں گے تو کیا ان کو بھی آخرت میں عذاب ملے گا اگر نیکیاں کریں گے تو کیا ان کو بھی ثواب ملے گا جی ہاں اس کے بارے میں بھی سنیے کہ جیسے محشر کا میدان میں انسان اور جنات وغیرہ جب جمع ہوں گے تو محشر کے میدان میں جہاں انسان اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں حساب اعمال کے لیے کھڑے ہوں گے وہی جنات بھی اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے ترجمہ کنزول ایمان اے جنو انس کی گروہ اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئے کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں تو پھر بدل پھر بدلا نہ لے سکو گے صدر الفاظل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں یعنی تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے بلکہ یہ لپٹ اور دھواں تمہیں محشر کی طرف لے جائیں گے پہلے سے اس کی خبر دے دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے تاکہ اس کی نافرمانی سے باز رہ کر اپنے آپ اس بلا سے بچا سکو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں اس سے مطلب ہے کہ تمام باتوں میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف جنات کے لیے فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے فکر مند ہونے کی بات ہے یہ تمام کے لیے معاملات ہیں نا تو اپنے آپ کو مطلب ہے کہ بالکل اس انداز سے اپنی زندگی گزارے جس میں رب عزمت کی رضا موجود ہو اسی طرح میٹھے میٹھے اسلام بھائی جس طرح انسانوں کو حساب محشر کے بعد بارگاہ بارگاہر عز و جل سے پروانہ بخشش جاری ہوگا یا معذ اللہ دخول جہنم کا حکم ملے گا اسی طرح جنات کو بھی ان کے اچھے کاموں پر ثواب اور برے کاموں پر عقاب کا سامنا ہوگا سورت الجن میں ہے ترجمہ کمزور ایمان اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے صدر الفاد حضرت مولانا سید محمد نقیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر جن آتش جہنم کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جنات کی جزا و سزا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا ہاں ان کے لیے ثواب بھی ہے اور عذاب بھی علماء کرام نے کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر جنات کو آخرت میں عذاب ہوگا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سب البتہ یہ <clears throat> بھی آپ شاید جاننا چاہیں کہ انہیں جنت ملے گی اور یہ جنت میں داخل ہوں گے اور کیا کھائیں گے پیئیں گے ان کے بارے میں مطلب کیا روایت ملتی ہے اور یہ جنت میں کہاں رہیں گے تو آئیے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ شاء آپ کو معلومات پیش کی جائے گی مسلمان جنات کی جزا میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں جنت میں داخلہ ملے گا یا نہیں اس بارے میں اولانا کرام کے کچھ آ رہا ہے ایک تو یہ کہ جمہور علماء کے نزدیک مسلمان جنات جنت میں جائیں گے حضرت میں حضرت سیدنا دہاق علیہ رحمۃ اللہ البا فرماتے ہیں کہ جن جنت میں داخل ہوں گے اور کھائیں گے پیئیں گے اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ مخلوق کی چار اقسام ہیں پہلی وہ مخلوق جو تمام کی تمام جنت میں جائے گی دوسری وہ مخلوق جو تمام کی تمام جہنم میں جائے گی جبکہ بقیہ دو اقسام میں سے بعض جنت اور بعض جہنم میں جائیں گے تمام کے تمام جنت میں جانے والے فرشتے ہوں گے اور تمام اور جو تمام تمام جہنم میں جائیں گے وہ شیاطین ہوں گے رہے وہ جو جنت میں جائیں گے اور جہنم میں بھی تو وہ جن و انس ہیں انہیں نیکیاں کرنے پر اجر و ثباب بھی ملے گا اور وہ کفر و گناہ کرنے پر سزا پائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد کھائیں گے پیئیں گے بعض علماء کے نزدیک وہ کھائیں گے پیئیں گے اور بعض کے نزدیک وہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں بلکہ انہیں ایسی تصبیہات اور اذکار الہام کیے جائیں گے جن سے وہ ایسی لذت پائیں گے جیسی لذت اہل جنت کو کھانے پینے سے حاصل ہوگی ان کو مطلب ہے کہ بظاہر وہ کھانے وغیرہ نہیں کھائیں گے لیکن جو اذکار وغیرہ پڑھیں گے تو وہ سمجھ لیں کہ کھانے کا نعمل بدل ان کو دے دیا جائے گا کہ ان کو جو کھانے سے ایک لذت ملتی ہے قوت ملتی ہے اسی کی ترکیب ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج آپ نے اہم ترین جنات سے متعلق مستند معلومات حاصل کرنے کی کوشش فرمائی انشاءاللہ شاء آئندہ قسط میں آپ کو مزید اس طرح کی معلومات پیش کی جائے گی مثلا آپ کو امید ہے کہ آئندہ کیا جنات اور انسان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یہ تو بہت آپ کو ایک دم خواہش ہوئی جلدی سے بتا دیجیے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا آئندہ قسط کا تو آئندہ قسط میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو انسان اور جن کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں اور جن کے بچانے کا اگر کوئی جن کو مر رہا ہو تو کیا اس کو کوئی بچا لے تو کیا اس کا کوئی جنات بھی سلا دیتے ہیں کیا اس کے کوئی واقعات وغیرہ اسی طرح انشاءاللہ ایک بھیانک جن کے خوفناک جو ایک حکایت ہے اور اس میں کس طرح وہ جن مسلط ہوا اور کس طرح اس سے نجات ملی انشاءاللہ وہ واقعہ بھی پیش کیا جائے گا اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریر جنات سے محفوظ فرمائے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمیشہ مدینے کے خوشبودار پھولوں کی طرح مہکتا رکھے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ